عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اگر اس نے دوبارہ شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اگر اس نے پھر شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اگر اس نے چوتھی بار بھی شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا اور اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا اور اس کو نہر خبال سے پلائے گا پوچھا گیا ابو عبد الرحمن نہر خبال کیا ہے انہوں نے کہا جہنمیوں کے پیپ کی ایک نہر ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو باسٹھ یہ حدیث صحیح ہے